ابو عمرو بن سعد بن ابی ایاز شیبانی نے بتایا کہ مجھ سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے کوئی بھی اپنے قریب کی نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا پھر آیت حافظو الصلاۃ الخ اتری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو